جس نے تمہارے لیے عزمے کو بچے ونا اور اسمان کو عمارت بنا اور اسمان سے پان اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالی تمہارے کینی کو تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ